الحمد لله الحمد لله الذي بيده تصريف الأحوال وتخفيف الأثقال الصلاة والسلام على سيد الهادين إلى إلى محاسن الأفعال وعلى آله وصحبه المضارعين له سبحان الله له في الصفات والأعمال أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به سبحان الله ما شاء الله أولئك لهم ما يشاءون عند ربهم وذلك جزاؤهم رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر أمن مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا وسلم صلی اللہ علیہ وسلم دمیں نظر جاری ہو میری زباں پر تمیں نظام جاری اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اجابت کا سرا عنایت کا جوڑا اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضا پل سے اب بجے الله عليه وسلم زهير کے بعد معزز و محترم سامعین و حاضری اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و انعام ہے جس کی توفیق سے آج ہم اس کے حضور ایک بار پھر جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے حاضر ہیں اللہ پاک ہم سب کی عبادات کو ذکر اذکار کو دعاؤں جان کو توبہ و استغفار کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول فرمائیں آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ حضور خلیفہ مجاز صوفی عاشق سید المرسلین حضور خواجہ خواج با فیضان حضور قیوم پنجم حضور صوفی محمد اسلم صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ سے درجہ خرقہ اور خلافت لینے کی سعادت حاصل کرنے والے جناب محترم صوفی مختار احمد صاحب خلیفہ مجاز شادپور شریف آپ حاضر ہیں اللہ پاک ان کی حاضری کو ان کا آنا ہمارے جمعہ تو مبارک کی قبولیت کا باعث بنا آپ دعا بھی فرمائیں گے تاکہ اللہ پاک بہتری اور برتری عطا فرمائے ہم نے موضوع کا آغاز کیا تھا خلیفہ تو رسول جانشین حضور تائیدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلیفہ اول افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سبحان اللہ حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آج کا اسی مناسبت سے ہمارا موضوع ہے اس کے لیے ہم نے سورہ الزمر کی آیت کو موضوع سخن بنایا ہے جس کے اندر اللہ پاک نے کفار کی پہلے تکذیب کا بیان کیا ہے فرمایا ان نے یعنی کفار نے اللہ رب العزت کے پیغام کو جھٹلا دیا انکار کر دیا مگر ساتھ ہی فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به کیا ہوا کفار نے جھٹلا دیا مگر وہی پیغام رسالت ایک شخصیت نے آگے بڑھ کے قبول کر لیا سبحان اللہ سبحان اللہ اب اس سے پہلے کہ ہم اس آیت اور تفسیر کی بات کریں اس سے پہلے مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت بڑی قابل توجہ امام ابن ابی شیبہ امام مسلم کے استاذ ہیں امام مسلم کے اور امام مسلم جنہوں نے صحیح مسلم لکھی ان کے استاذ امام ابن ابی شیبہ نے اپنی کتاب المصنف کے اندر اس حدیث کو روایت کیا اور امام ابن کثیر نے بھی اسی حدیث کو و نہایا میں نکل دیا اور بہت سے محدثین نے آقا علیہ صلاۃ والسلام نے فرمایا صحابہ کرام کے سامنے اپنے خواب کو بیان کیا حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ خواب کے اندر میرا میزان یعنی تکڑی اور میزان لیا گیا ترازو لیا گیا ایک پلڑے میں مجھے رکھا گیا اور دوسرے میں ساری امت کو رکھا گیا تو ساری امت سے میرا پلڑا بھاری تھا وزانہ فاوسی بِهِمْ بہم ان سے میزان کیا گیا ماپا گیا تو میرا پلڑا بھاری نکلا بعد میں اسی پلڑے کے اندر میرے بعد سیدنا ابو بکر کو رکھا گیا فاوزی بہم اور ساری کائنات کے لوگوں کے ساتھ جس کے اندر عابد بھی ہیں زاہد بھی ہیں وقت کے ولی بھی ہیں وقت کے غوث بھی ہیں وقت کے اکتاب بھی ہیں جمی انسانیت کے ساتھ پھر سیدنا ابو بکر کو تولا گیا تو فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا پلڑا بھاری رہا کیوں کیونکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری کائنات کے اندر حضور علیہ السلاۃ کے بعد وہ واحد ہستی ہیں جنہیں اللہ پاک نے بلند درجہ آتا فرمایا اور میں نے کہا تھا اپنے پچھلے جمعت المبارک کے اندر بھی فضیلت تب ملتی ہے یعنی فلاں بندہ افضل ہو گیا تو اس کا معنی کیا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ فلاں بندہ فلاں وقت میں چنا جا چکا تھا فضیلت یہ ہوتی فضیلت یہ نہیں ہوتی ایک تو یہ ہے نا کہ حضور سیدنا آدم کے بعد تشریف لائے اولاد میں آخری ہوئے مگر ساروں کے امام ہوئے اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے جب اپنا نور اسی کے نور سے حضور کے نور کو تخلیق کیا ہے تو حضور کو اسی وقت اللہ نے چن لیا تھا ان اللہ ہستفا آدم و و آل ابراہیم و آل عمران العالمین اللہ پاک نے حضرت آدم کو چنا حضرت نو کو چنا آل ابراہیم کو آل عمران کو ساروں کو چنا اور عالمین پر فضیلت عطا فرمائی یعنی اللہ پہلے چنتا ہے اور جسے چن لیتا ہے پھر اسے فضیلت ہی اللہ پاک عطا کرتا ہے یہ چننے پہ فضیلت ہے یہ کسی کی عبادت پہ فضیلت نہیں ملتی یہ بات یاد رکھیں کہ کوئی عمر بھر عبادت کرتا پھرے اور کہے کہ میں اس درجہ صحابیت پہ پہنچ جاؤں نہیں نہیں پہنچ سکتا کیوں کیونکہ درجہ صحابیت عمل نہیں بناتا یہ جو صحابیت کا درجہ ہے یہ عمل سے بولیے نہیں بنتا کوئی کہے میں رات ساری ہزار نفل پڑھتا رہا ہوں اور مجھے درجہ صحابیت مل جائے نہیں مل سکتا کیوں کیونکہ درجہ صحابیت کا تعلق عمل کے ساتھ نہیں مصطفیٰ کو تکنے کے ساتھ اس کا تعلق نماز کے ساتھ نہیں آپ کے نماز پڑھو گے تو درجہ میں نہیں صحابی کی تعریف کیا ہے جو ایمان لائے اور ایمان کی حالت میں فوت ہو جائے اب ایمان کیسے لائے کہ حضور کو دیکھا ہو تب جا کے یہ درجہ ملتا ہے تو حضور علیہ السلام وسلام کے لیے ان سارے نفوسان قدسیہ کو پہلے سے چنا چن لیا تھا پھر سیدنا عمر کا میزان کیا گیا ساری امت سے تو سیدنا عمر کا پلڑا بھاری پھر سیدنا عثمان کا پھر سیدنا مولا علی کا پھر اس طرح تراز اتارا تو بات یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ساری امت سے افضل ہوئے حضور علیہ السلام کے بعد اب اس فضیلت کا اظہار بھی اس طرح ملتا ہے جو فرمایا والذی جا اب وصدق کی کہ میرے محبوب ایک سچ لے کر آئے اور اس سچ کو مان لیا اس سچ کو جس نے مان لیا وہی متقی ہے اب اس پر ہم تفسیر پڑھتے ہیں جسے علامہ جلال الدین سیوتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے المنصور کے اندر مختلف اقوال نقل کیے ہم ان کو ایک ایک کر کے پڑھتے ہیں تاکہ وضاحت ہو کہ تصدیق کرنے میں سب سے پہلے کون تھا اب اس کی بات کرتے ہیں فرمایا والذی جا قال هو النبی صلی اللہ علیہ وسلم بصدق ای القرآن انہوں نے پہلا قول نقل کیا انہیں فرمایا سب سے پہلے اس شریعت کی تصدیق آقا علیہ السلام والسلام نے خود کی ہے اچھا حضور علیہ السلام والسلام بھی تصدیق کرتے ہیں جس طرح حضور نے سارے نبیوں کی تصدیق کی ہے سارے نبیوں کی تصدیق اچھا مجھے بتائیں اللہ پاک نے جسے درجہ نبوت دے دیا ہو تو کیا اس کے درجے میں کوئی شک رہتا نہیں پھر بھی کہتا ہے ہاں درجہ نبوت و رسالت میں نے دے دیا ثم اکم رسول مصدق لما معکم پھر میرا رسول تمہارے بعد آئے گا اور آ کر تمہاری تصدیق کرے گا یعنی حضور کے ہاتھ کے اندر یہ جو ہم کہتے ہیں حضور مالک کائنات ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ حضور کو اتھارٹی دے دی گئی کہ اب حضور اپنی مرضی سے اپنی مرضی سے مراد کیا ہے اس مرضی میں بھی خالق کی مرضی شامل ہوتی ہے تو جس کی چاہیں حضور تصدیق فرما دیں تو حضور علیہ السلام کے پیغام کی جس نے سب سے پہلے تصدیق کی ہے تو پہلا قول یہ ہے کہ حضور نے اس پیغام کو سب سے پہلے خود مانا پھر ابن جریر التبری نے بیان کیا ابن المنزل نے وابن ابی حاتم وابن مردو یا وبہکیو فی الاسما والصفات اپنی کتاب اسما والصفات میں عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فی قولی والذی جاہ بالصدقی یعنی بلا الہ الا اللہ انہوں نے کہا پیغام کیا تھا وہ سچ کون سا لے کے آئے تھے تو فرمایا سچ یہ تھا لا الہ الا اللہ نہیں کوئی معبود مگر اللہ سچ یہ تھا وَصَدَّقَ بِهِ اور یہ جو بِهِ ہے اور آخر میں ہا ضمیر ہے اس کا مرجع حضور علیہ السلام کے جانب ہے وَصَدَّقَ اور تصدیق کی بِهِ اس پیغام کی کس نے حضور علیہ السلام نے کی دوسرا قول بھی یہی ہے وَأَخْرَجَ أَبْنُ جَرِينٍ وَالْبَاوَرْدِيُّ فِي مَعْرِفَةِ السِّخَابَةِ وَأَبْنُ عَسَاكِرَ مِن تَرِيكِ عُسَيْدِ بْنِ صَفْوَان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَلَهُ صُحْبَةٌ عَنْ عَلِيجٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب دوسرا قول ہے جو سیدنا عُسَيْد بن صفوان رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل کیا یہ کون تھے یہ سینا مولا علی کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے وَلَهُ صحبت الان عَلِي ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی انہوں نے قول دوسرا بیان کیا وہ کیا کہتے ہیں فرماتے ہیں اللہ دی جا اب ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حق لے کر آئے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وصدق بھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اور جس نے اس لا الہ الا اللہ پہ سب سے پہلے کلمہ بلند کیا ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کون کہہ رہا ہے کون کہہ رہا ہے سیدنا مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے کون کہہ رہا ہے سیدنا مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ یہ چودہ سو سال بعد ہم کس دین کی بات کرتے ہیں کس دین کو ہم لوگوں کے اندر اس کا پرچار کرتے ہیں اور پریچ کرتے ہیں اس کی اور آج آ کے ہم نے سب کچھ گڑ مڈ کر دیا اور ان کے ایک محبت کے رابطے اور تعلق کو آ کے لوگوں کے درمیان خراب کر دیا کون کہتا مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کیا کہا کہ سب سے پہلے وَسَدَّ سدا کا اگر کوئی مستاق ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اب میں آپ کو دوسرا کول سناتا ہوں مولا علی رضی آپ حیران رہ جائیں گے سیدنا مولا علی کا فرمان سن کے اب دوسری روایت بیان کرتا ہوں مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا اور آپ کی صداقت پہ سیدنا مولا علی نے قسم اٹھائی سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھائی ان ابی جہیا حکیم ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حکیم بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور اس حدیث کو امام تبرانی نے المعجب میں روایت کیا قال سمعت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یحلف للہ انزل اسم ابی بکر من السماء الصدیق حضرت ابی یحییٰ حکیم بن سعد روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں میں نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود سنا اور قسم اٹھائی فرماتے ہیں خدا کی قسم میں نے مولا علی سے سنا سنا بھئی کیا یہ سنا کہ یہ جو صدیق لقب ہے یہ جو صدیق ابو بکر صدیق کا صدیق لقب ہے فرماتے ہیں خدا کی قسم یہ صدیق لقب اللہ نے آسمان سے نازل فرمایا یہ حکیم بن سعد کس سے سن رہے ہیں کس سے مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سن رہے ہیں یہ آج ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم جگڑوں میں پڑ گئے مجادلوں میں پڑ گئے مباحثوں میں پڑ گئے اہل بیت اور صحابہ کرام کے تعلق کو خراب کرنے لگ گئے تو مولا علی رضی اللہ تعالی انہو خود سیند ابو بکر صدیق کی شان اور عظمت کو بیان کر رہے ہیں بات عظمت کی تو وہی ہے صحابی کی عظمت کی بات تو وہی ہوگی جو اہل بیت کی زبان سے جو اہل بیت کی زبان سے ادا ہو عظمت تو اسی کے اندر ہوگی تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں یہ کہا کہ تصدیق میں سیدنا ابو بکر افضل ہیں تو اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ صدیق کا لقب بھی اللہ نے آسمان سے نازم فرمایا کہ سیدہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے کال نکل دیا پھر فرمایا ابن مردویہ نے روایت کیا نبی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے والذی جا ابی صدق محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو پیغام ہے یہ لانے والے حضور ہیں وصدق بھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پیغام کی تصدیق یسینہ حریرہ کا ہے پہلے مولا علی کا قول تھا یسینہ ابو حریرہ کا قول واخرج ابن اساکر عن مجاہد فی قوله والذی جاء بالصدق قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدق پیغام لانے والے حضور ہیں وصدق به قال علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پیغام کو قبول کرنے والے وصدق به سے مراد مولا علی المرتضی ہیں اب اس بات کو سمجھیں دو کول ہو گئے ایک مولا علی کا ہو گیا اور ایک سیدہ ابو بکر کا ہو گیا اب ان دونوں میں تطبیق کیا ہوگی جب دو باتیں ایک ہی قسم کی حدیث میں آ جائیں تو پھر تطبیق کی جاتی ہے کہ اس میں تطبیق کیا ہوگی کہ ایک کول یہ ہے کہ ابو بکر تصدیق پہلے لے کے آئے اور ایک یہ ہے کہ سیدہ مولا علی کا کول تو پھر ان بات کو جوڑا کیسے جائے گا تو جوڑا ایسا جائے گا کہ سیدہ ابو بکر رجال یعنی بڑے لوگوں میں سے سیدنا ابو بکر پہلے ہیں جنہوں نے حضور کی تصدیق کی ہے اور بچوں میں سیدنا مولا علی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے مصطفیٰ کی تصدیق کی اس طرح علماء نے تطبیق بیان کی سیدنا مولا علی نے جو تصدیق کی اس کا معنی یہ ہے سب سے پہلے بچوں میں مولا علی ابھی بچے تھے تو حضور نے پیغام دیا تو ابھی چھوٹے تھے تو سیدنا مولا علی نے پیغام کو قبول کر لیا اور سیدنا ابو بکر رجال یعنی مردوں میں بڑے تھے تو انہوں نے سب سے پہلے قبول کر لیا اور پھر اگلا قول ابن جریر ابن ابی حاتم ان السدی ان السدی فی قولی والذی جاء بالصدق قال هو جبریل ایک قول یہ ہے کہ پیغام لانے والے حضرت جبریل ہیں اللہ کی طرف سے حضرت لانے والے حضرت جبریل ہیں وصدق به قال هو النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تصدیق کرنے والے حضور سب سے پہلے خود ہیں واخراج سعید ابن منصور وابن ابی شیبہ وعبد ابن حمید وابن الدریسی وابن جرین وابن المنذر عن مجاہد انه كان يقرأ والذي جاء بالصدق وصدق به قال هم اہل القرآن فرمایا اس سے مراد قرآن کی قرأت کرنے والے ہیں جنہوں نے پیغام کی تصدیق کی ہے جب ان کے سامنے پیغام رکھا گیا کتاب رکھی گئی انہوں نے فوری ایکسیپٹ کر لیا پیغام کو یجی اون اور یہی لوگ یعنی مومن قیامت کے دن آئیں گے یوم القیامت یومل ما یقون قد تبا نا معافی اور آ کے کہیں گے مولا ہم نے تیرے محبوب سے پیغام کو سنا کتاب کو لے لیا اور جو کچھ تُنہیں نے کتاب میں بھیجا تھا ہم نے ایک ایک شہ کو فالو کیا ہے اس کی پیروی میں گزار دیا ہے اور اللہ پاک کہے گا یہ لوگ وہ ہیں جن کو میں نے کامیاب اور کامران کر دیا ایک قول یہ بھی پھر اس کے بعد اہل تشیعوں کی ایک تفسیر ہے مجمع البیان کیا مجمع البیان یہ چھ سو ہجری کے اندر لکھی گئی کب چھ سو یعنی آج سے تقریباً ساڑھے آٹھ سو سال پہلے کب ساڑھے آٹھ سو سال پہلے اہل تشیعوں کی تفسیر لکھی گئی جس کو لکھنے والے ابو علی الفضل بن الحسن التبرسی ہے کیا التبرس تفسیر التبرسی یعنی ان کے نام سے معروف ہے انہوں نے تفسیر لکھی تو انہوں نے بھی اس آیت کے معنی میں جو بات لکھی ہے وہ بھی سنا دیتا ہوں فرماتے بحاذ اکول اقوال فرماتے یہ جتنے اقوال ہیں پہلے انہوں نے کہا اختلاف فی یعنی سارے اقوال میں اختلاف بڑا پایا جاتا ہے کہ کون تصدیق کرنے والا تو انہوں نے کہا کہ جو سکا اور معتبر قول مجھ تک پہنچے ہیں ان میں سے معتبر قول یہ بھی ہے کہ اللہ جا بصدقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَصَدَّقَ ابو بکر رضی اللہ تعالی کس طریق سے ان ابی العالیہ والقلبی امام ابو العالیہ اور قلبی کے طریق سے انہوں نے کیا بیان کیا کہ حضور پیغام لانے والے تھے اور سیدنا ابو بکر تھے جنہوں نے سب سے بڑھ کر پہلے پیغام کو قبول کیا یہ چھے سو ہجری کے اندر تفسیر لکھی گئی اور انہوں نے بھی سیدنا ابو بکر کی شان کے اندر اس کال کو نقل کیا یعنی اس دور میں ایمانداری ہوتی تھی کچھ ایمانداری تھی مگر آج کے دور میں آ کے ہم نے اتنا غلوف کر دیا اتنا جھگڑے اور فسادات کو بڑھا دیا کہ اب بس گڑ مڈ کر دی کوئی کسی کی کتاب پڑھنے کو تیار ہی نہیں ہے باپ نے کچھ تھوڑا مطلب اسے کہتے کچھ تھوڑا گستاخانہ کلمہ لکھا تھا تو بیٹے نے آ کے پورا دین ہی بدل دیا یعنی آپ بر صغیر کو لے لیں تو اس میں سب سے بڑے پہلے معلم اول شاہ ولی اللہ محدث دیل بھی تھے سترہ سو تین میں آپ کی ولادت ہوئی تو شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اہل حدیث دیوبند اہل تشیع ان سارے علماء کو اکٹھا کر کے کہا تھا بھائی تم اختلاف کیوں کرتے ہو ہم سارے شاہ ولی اللہ کے عقیدے پہ جمع ہو جاتے ہیں یہ شاہ میں نورانی صاحب نے بات کی تھی کہ ہم شاہ ولی اللہ کے عقائد پہ چلو اہل تشیع نہیں انہیں مانتے اہل حدیث اور دیوبند تو ہمارے ساتھ آئیں ہم شاہ ولی اللہ کا جو عقیدہ ہے کیونکہ بر صغیر کے پہلے معلم اول ہیں ان کے عقیدے پہ جمع ہو جاتے ہیں کوئی ان کی بات سننے کو تیار نہیں تھا کیوں کیونکہ شاہ ولی اللہ میلاد کے قائل تھے شاہ ولی اللہ میلاد کے قائل تھے شاہ ولی اللہ حضور شیخ عبد القادر کو غوث العظم کہتے تھے شاہ ولی اللہ اس بات کے اقرار کرتے تھے کہ آج بھی بعد از وصال ولی چاہے تو اپنے مرید پر کرم فرما سکتا نہیں کوئی ملنے کو تیار ہوا یعنی باپ تھوڑی غلطی کرتا ہے تو بیٹا اس کے اندر بڑا چڑھا کے زیادہ معاملے کو گڑ بڑ کر دیتا ہے اور ساری شریعت کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے ہم جو لوگ بیٹھے ہیں سادات کے سادات کے علاوہ سیدوں کے علاوہ ہم جو لوگ عام لوگ ہیں ان کے آباج داد جو بر صغیر میں آئے ان کی چھ تین چار پشتیں پانچ پشتیں چھ پشتیں پیچھے چلے جائیں تو انہوں نے کلمہ خود پڑھا تھا یا کسی مولوی صاحب نے پڑھایا تھا تاریخ پڑھیں تو کیا پتہ چلتا ہے ان سب کو کلمہ خواجہ معین الدین نے پڑھایا تھا کن نے پڑھایا خواجہ معین الدین نے پڑھایا تھا خواجہ صاحب آپ نے کوئی قرآن کی آیت پڑھی تھی یا بخاری کے درس دیے تھے خواجہ صاحب کہتے ہیں بخاری کا درس تو نہیں دیا نہ مسلم کا درس دیا نہ قرآن کا درس بھئی کس کا درس دیا فرمایا جسے دیکھتے چلے جاتے تھے وہ کلمہ پڑھتا چلا جاتا تھا باد تو یہ تو وہ دین تھا کہ جو کتاب کے ذریعے بھی آیا اور نگاہ کے ذریعے بھی پھیلا کتاب ذریعہ ہے علم کا مگر یہ آپ کے ظاہر کو سوارتا ہے یہ آپ کے ظاہر کو سوارتا ہے اچھے سے اچھا ٹونک استعمال کر لیں شیمپو استعمال کر لیں تو آپ کے ظاہری وجود کو صاف کر دے گا مگر باطن پہ گندگی کا وجود اور اثر رہ جاتا ہے ظاہر کے لیے تو اچھے سے اچھے پروڈکٹ بن گئی جو انسان کا ظاہر صاف کر دیتی ہے مگر باطن کا علاج کرنے کے لیے آج کوئی نہ کہا جس دور میں باطن کا علاج ہوتا تھا اور نگاہ اٹھتی تھی تو اگلے کی کایا پلٹ دیتی تھی وہ سیندہ خواجہ غریب نواز کا دور تھا ہم نے کہا آج داتا کون ہے یہ داتا صاحب کیوں جاتے ہو بھئی خواجہ میری کو پہلے روکتے جانے سے <laughs> بھائی خواجہ اجمیری کو جانے سے روکتے ہمیں کیا کہتے ہو گنج بخش فیض عالم انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ہم کس شریعت کو لے کے چلتے ہیں اور کس شریعت کو ہم فالو کرتے ہیں اور ہم اختلافی بات مزے کے ساتھ سنتے ہیں اور عقیدے کی اور پتے کی بات سننے کو ہم تیار نہیں یہ بات وہ ہے جو پتے کی بتا رہا ہوں کہ ہمارا عقیدہ ایسا سچا ہے ایسا سچا ہے کہ اس پر مولوی پیرا نہیں دے رہے اس پہ خواجہ غریب نواز پیرا دے رہے ہیں اس پہ علی حجویری پیرا دے رہے اللہ یہ مولویوں کے ہاتھ میں ہوتا تو کب تب کب کا بیچ دیتے کب کب کا اسے بیچ دیتے اس پر پہرا حضور خواجہ غریب نواز دیتے ہیں یا اس پر فائدہ پہرا شاد پور والے دے رہے ہیں یا اس پر پیر میرے لیے شاداب دے رہے ہیں یا اس پر حضور سیدنا بہاؤدین زکریہ ملتانی دے رہے ہیں یہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے علم بھی پڑھا تھا ظاہر بھی سوارا تھا اور علم پڑھ پڑھ کے حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس جب سوروردی آئے شیخ نجیب القاہر سوروردی اپنے بھتیجے کو لے کے شیخ شہاب الدین کو لے کے آئے تو سینہ غوث العظم نے کیا کیا ان کا حضور بھتیجے کو پڑھا کے لایا ہوں نگاہ کریں آپ نے ہاتھ پھیرا اور کہا بیٹا پڑھ کیا پڑھ کے آئے جب بولے تو بولا نہ گیا چچا پریشان ہو گئی یار تم بڑا تمہیں پڑھا کے آیا ہوں علم معقول حدیث بھی پڑھائی ہے منطق بھی پڑھائی سارا کچھ پڑھا ہے فلسفہ بولتے نہیں تو یہ چپ حضرت غسل اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ہاتھ پھیرا اب ہم بیٹا اب پڑھ یہ پڑھنا شروع ہو گیا اب چپ ہی نہیں ہوتے اتنا پڑھنے لگ گئے تو چچا پریشان ہو گئے انہوں نے کہا غسل اعظم اے شیخ عبد القادر آپ نے کیا کیا ہے آپ نے کیا کیا ہے تو آپ نے فرمایا جب تختی کو نئے سرے سے لکھنا ہو پہلے صاف کیا جاتا پہلے پڑھ کے آیا تھا مگر اس کی نگاہ صرف دیوار کو دیکھتی تھی اس کی نگاہ محدود تھی اور محدود چیزوں کو دیکھتی تھی مگر اب ہم نے اس کے باطن پر وہ انوار و تجلیات نازل کر دیے ہیں کہ اب بیٹھا زمین پہ ہوگا نگار پہ دیکھ رہی ہوگا ہمارے پہرے دار پہلے دور میں ایسے لوگ ہوا کرتے تھے اقبال اقبال ایسے نہیں کہتا نکل کر خان کہوں سے ادا کر رسم شبیری یہ ایسے بات نہیں کہا پھر یہاں تک کہا نہ تخت و تاج نہ لشکر و سپاہ میں دیکھی ہے جو بات کلندر کی بارگاہ میں دیکھی ہے پھر کہا پڑھ لیے میں نے علوم شرق و غرب یہ بات سمجھے یہ بات ان کی سمجھیں پڑھ لیے میں نے علوم شرق و غرب کہتے ہیں مغرب کے میں نے سارے علوم پڑھ لیے اور مشرق کے بھی سارے علوم پڑھ لیے روح میں باقی ہے اب بھی درد و کرب روح میں باقی ہے اب بھی درد و کرب اے اقبال تو نے پاکستان ہندوستان اور یورپ تک اقبال اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہیں اقبال تو سارا کچھ پڑھایا ہے مگر روح کا علاج کروانے تو بھی کہیں نہیں گیا جب گئے تو پھر کہا نہ تخت و تاج نہ لشکر و سپاہ میں دیکھی ہے جو بات کلندر کی بارگاہ میں دیکھی ہے اس لیے جب تک ایسے لوگ تھے جو اپنی نگاہوں کے ساتھ کایا پلٹ دیا کرتے تھے اس وقت تک یہ دین سربلند تھا انہی کے پاس عیسائی بھی آتا تھا انہی کے پاس مسلمان بھی آتا تھا انہی کے پاس غریب بھی آتے تھے اگر خواجہ غریب نواز امیروں کے پیر ہوتے تو غریب نواز نام کیوں پڑتا اگر امیروں کے پیر ہوتے تو غریب نواز نام کیوں پڑتا کیونکہ یہ لوگ غریبوں کو پاس بٹھانے والے غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی اللہ پاک ہمیں مقام شان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اولیاء یا کا اللہ ادب و تقدس بجا لانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے تمام باپا سنت فرمائے